حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو اسے جائیے کہ اپنی بائی جانب تھوک دے اور تین بار شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اپنی کروٹ بدل لے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار بائیس